کہ شکریہ ادا کیا جائے آپ کی توجہ سے بالخصوص حضرت مفتی صاحب کی ذرہ نوازی سے میں اپنی خوش نصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے میں اللہ کا اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پیش کرنے کا موقع پا رہا ہوں یہ بہت بڑی باتیں یہ دینی مجلسوں میں جو آپ بیٹھے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے ہمیں تھوڑی سی آخرت کی دیوانگی آ جائے لالچ آ جائے آخرت کا شوق آ جائے جنت کیا ہے حوض کوثر کیا ہے کیسی اس کی مٹھاس سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کتنا حسین ہوگا دیدار ہوگا اللہ رب العزت کی زیارت ہماری آنکھیں بھی کریں گی اگر اس قسم کی تھوڑی سی دیوانگی آ جائے تو میرے بھائیوں ان مجلسوں میں بیٹھنے کی قیمت کا اندازہ ہونے لگے پیاس نہیں تو پانی کی قیمت کا پتہ بھی نہیں اسی لیے جلال الدین رحمۃ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کم جو پانی کم تلاش کرو آب کم جو تشنگی آور بدست پیاس تو پیدا کرو نا تاب جو شد آب از بالا اندر میں پیاس پیدا کرو پھر دیکھو پانی کا انتظام اللہ نیچے سے بھی کرتا اوپر سے بھی کرتا دائیں سے بھی کرتا بائیں سے بھی کرتا بے چینی ہونی چاہیے تھوڑے سے وقت میں میں نے ایک آیت کا اور ایک حدیث کے چھوٹے سے ٹکڑے کا سہارا لیا صحابہ کے رام کی یہی شان تھی دیوانہ تھے روح نکل رہی ہے ایک صحابی کی روح نکل رہی ہے مسکرا رہے گھر والے رو رہے اور یہ کیا کہتے لا تقولوا واقربا ارے یہ مصیبت کا ٹائم نہیں گھر والوں کیوں روتے گھر والوں ہائے مصیبت بولنے کا ٹائم نہیں ہے میں تو ایک ایسی خوشی والی وادی میں قدم رکھنے جا رہا ہوں کہ میری روح روح میری رد رد کہہ رہی ہے وا تربا و با واہ خوشی وا خوشی صحابہ والی دیوان کی سنا رہا ہوں دل خالی ہو گیا ہمارا میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں صحابہ کرام میں اسی قسم کا ایک سوال کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کی بنیاد صحابہ کا نبی سے گہرا تعلق مجلس لگی ہوئی ایک صحابی بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کبھی خیال گزرتا ہے کہ جنت سے زیادہ مزے تو ہم کو یہی ہیں جنت سے زیادہ مزے تو ہم کو یہیں پر ہے آپ کی صحبتوں میں بیٹھ کر کہا کیسے کہا اس لیے جنت میں اللہ آپ کو کس بلند مقام پہ رکھے گا اسے آپ ہی سمجھ سکتے ہیں اللہ ہی سمجھ سکتا ہے جہاں کسی دوسرے نبی کی پہنچ نہیں بعد کے لوگوں کی کیا پہنچ ہوگی یا رسول اللہ یہاں دنیا میں تو ہم جب چاہتے ہیں آپ سے مل لیتے ہیں ہاتھ ملا لیتے ہیں گلے مل لیتے ہیں پوچھنا ہے پوچھ لیتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں دیکھ کے مسکرا لیتے ہیں اپنے غم کی باتیں کہہ کر کے دل کو سکون حاصل کر لیتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں شوق ہوگا آپ کو دیکھنے کا ہمیں شوق ہوگا آپ سے ہاتھ ملانے کا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام تو بہت ہی اوپر ہوگا ہم تو بہت نیچے کہیں ہوں گے تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یا رسول اللہ جنت سے زیادہ مزے تو ہم کو پر ہے بتاؤ دیوانوں جیسا سوال ہے ہاں۔ اللہ کرے یہ دیوانگی ہمارے اندر میں بھی آ جائے جس دن انسان میں یہ دیوانگی آ جائے گی اس دن انسان پر اللہ کے انعامات کی بارش شروع شروع ہو جائے گی ایسا جب سوال کیا عجیب بات صحابہ کا اللہ نے اتنا احترام کیا ہے کسی صحابی کی کوئی تمنا دل میں اٹھی اللہ نے اسے حل فرما دیا من منکانا مانوا اللہ کان اللہ معه جو اللہ کا ہو گیا اللہ سے جس نے سچا سودا کر لیا اللہ اس کے ہو گئے پرانے مجید میں آیت آتی ہے میرے حبیب آپ کے دیوانے کیا پوچھ رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ آپ ہی نہیں آنے والی پوری ضروریت آدم آنے والا ایک ایک آخر تک کا امتی ہر ایک کے لیے میرا یہ قانون ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور سچی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے جاوے گا اللہ پاک ایسے شخص کو انبیاء کے ساتھ شہدا کے ساتھ صدیقین کے ساتھ صالحین کے ساتھ جنت میں جگہ نصیب فرمائیں میرے بھائیوں صرف صحابہ کے لیے اگر کہہ دیتے تو یہ بات کے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی حسرت رہ جاتی اے اللہ پھر ہم بھی تو کہتے ہم میں نہ شوق لیکن ہم میں کچھ ایسے بھی ٹوئے ہیں جو نبی کے شوق میں میرے بھائیوں تڑپ تڑپ کے رہا کرتے تھے کتنوں کو مرنا اسی لیے آسان ہو گیا میرے بھائیوں ان کا یہ عقیدہ اور واقعی یہ عقیدہ ہے خواب میں کبھی پیغمبر کا چہرہ دیکھنا نہیں نصیب نہیں ہوا لیکن یقین ہے کہ قبر میں دفن کیے جائیں گے حبیب کا چہرہ نظر آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کتنوں کو مرنا اسی لیے نصیب ہو گیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا یہی تو کہا غدن القل احبت کیوں روتے ہو کون کہتا ہے میں مر رہا ہوں کون کہتا ہے میں مر رہا ہوں ارے جو ساتھی میرے آگے جا چکے جن ساتھیوں سے میں پچھڑ گیا تھا ان ساتھیوں سے ملنے جا رہا ہوں اور بغیر موت کے پل سے گزرے ہوئے میرے ساتھی کی میں زیارت کر ہی نہیں سکتا کتنا بڑا انعام فرمایا قیامت تک کے جتنے امتی آئیں گے اللہ نے ہر ایک کے لیے یہ قانون بنا دیا جو جتنا زیادہ نبی کا فرما بردار بن کر کے آئے گا اس کو نبی کے ساتھ اتنی زیادہ قریب میں جگہ نس یہ تو اللہ کا پیغام قرآن مجید کا پیغام تھا جو میں نے آپ کو پیش کیا دوسرا پیغام حدیث کا ہے ان اول الناس بھی المتقون من کان وحیث کان ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل یا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بار بار پہلے کہا یمن چلے جاؤ یمن چلے جاؤ یمن چلے جاؤ لیکن جانے کی ہمت نہیں کر رہے بہانے بہانے سے آگے پیچھے ہو رہے کہتے تھے ساتھیوں میں میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں میں ادھر گیا کہیں ادھر ہی رہ گیا میں ادھر کہیں گیا ادھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پردہ پر مارے میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا اس لیے وہ کسی کسی بہانے آگے پیچھے رہتے تھے ہو جایا کرتے شاید کسی اور کو بھیج دے لیکن آپ نے اصرار کر کے کہتے گیارہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو کہنے لگے صاحب یا رسول اللہ بس یہ چیز رکاوٹ ہے ورنہ تو ہم وہ ہیں کہ آپ کے حکم سے بات برابر بھی آگے پیچھے ہونے والے نہیں تو آپ نے فرمایا سنو اس دنیا میں چند دن کے لیے ہو سکتا ہے کہ تم یوں چلے جاؤ تو میری زیارت سے محروم ہو جاؤ میرے قرب سے محروم ہو جاؤ لیکن اللہ کا وصول یہ ہے اور اللہ کے نبی کا وصول یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوں گے میرے بھائیوں ہم کو تقوی اختیار کرو اللہ اگر ایک مرتبہ طے کر دے گا اور ایک مرتبہ ہمارے سلسلے میں یہ رزلٹ دے دے گا کہ ان کو نبی کی صحبت میں جگہ دینا ہے تو اللہ پاک وہ جگہ دے کے رہیں گے جیسے بھی اللہ چاہے لیکن دروازہ اللہ نے بنایا ہے نبی کے قریب پہنچنے کا تقوی والا دروازہ چیزیں خود بخود چیزیں نشد کوئی چیز خود سے نہیں ہو جائے گی آپ سیدنا صدیق کے اکبر کی زندگی کا اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو بالکل مبنی پر انصاف یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ جل جلال نے اس خلاق علیم نے ابو بکر ابن ابھی کو جو انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام نصیب کیا ہے یقیناً بکر اسی کے قابل تھے بلکہ اور غور کریں گے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو سارے نبیوں کی امامت عطا فرمائی ہے اور سارے رسولوں کی پیشوائی نصیب فرمائی ہے تب سے برا بنایا ہے تو اللہ نبی کے قلب میں محمد ابن عبداللہ کے سینے میں محمد الرسول اللہ کے دل میں اللہ نے جھانپ جھانپ کر دیکھ لیا تھا اس دل میں وہ صلاحیت ہے کہ اسے سارے نبیوں کا امام بنایا جائے میرے بھائیوں آپ اپنے کندھے پر دوسرے کے کندھے پر گٹھر رکھو دس کلو کا بیگ رکھو تو آپ بھی تو دو مرتبہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کندھا اٹھا بھی سکے گا کہ نہیں اپنے بچے کے کندھے پر چھوٹی کٹھن رکھیں گے اور اپنے کندھے پر بڑی اتنی تو سمجھ آپ میں بھی ہے نا تو کیا اللہ بغیر سوچے سمجھے کسی کے دل میں کوئی بوجھ کسی کے دل میں کوئی بوجھ ڈال دے گا اللہ نے بھی خوب دیکھا خوب دیکھا کہ کس میں کتنا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے ہم تو ایک گلاس پانی ایک گلاس میں رکھنا ہے پانی گلاس کو دو مرتبہ چار مرتبہ دیکھتے ہیں کچرا تو نہیں ہے صاف تو نہیں ہے میرے بھائیوں اللہ نے کسی کو ابو حنیفہ بنایا کسی کو بخاری بنایا کسی کو اللہ نے امام مالک بنایا کسی کو احمد ابن حنبل بنایا امام شافی بنایا ابو بکر و عمر بنایا موسا عیسا محمد اللہ بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کچھ کچھ جو باتا ہے اور جس جس نے جو جوہر رکھا ہے تو اللہ نے بھی تو دیکھا ہوگا کہ ایسی آنکھ بند کر کے دے دیا اگر کہو کہ نہیں یوں ہی آنکھ بند کر کے دے دیا تو دو باتیں پیدا ہو جائیں گی پھر بخاری کا کیا کمال ہے ہم کو بھی ملا ہوتا تو ہم بھی بخاری ہو گئے میں ابو حنیفہ کا کیا سماج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا نوازے ہوتے تو ہم بھی کچھ ہو جاتے اللہ نے کچھ دیکھا تب نوازا آپ کچھ دیکھتے ہیں کندھے میں طاقت ہے تو بوجھ رکھتے ہیں پلاسٹک کی تھیلی میں کتنا وزن رکھ سکتے ہیں دیکھ کے رکھتے ہیں اللہ نے بھی ہر ہر دل کو جھانپ جھانپ کر دیکھا ایک موٹی سی مثال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام کو نہیں جانتا سارے جانتے کتنا اونچا مقام اللہ نے آپ اجازت دیں تو میں ان کا مقام ہلکا سا آپ کے سامنے دکھا دوں جس کی ہر ایک کو تمنا اور ہم اور آپ کو ایسی اونچی تمنا کرنے سے گھبرانے بھی لگتے حالانکہ اللہ کے فضل کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں بڑی سے بڑی تمنا کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے جو لینا ہے اللہ کے فضل سے لینا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام یہ ہے ایک محدث کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں موجود ہیں چند صحابہ آپ کے ساتھ میں نے کہا کا ہونا یا رسول اللہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں راستے میں کس کا انتظار تو کہنے لگے محمد ابن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں کہتے ہیں میری آنکھ کھلی مجھے میرا خواب یاد تھا تو مجھے کان میں کوئی اطلاع دے رہا ہے کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک یہی وقت ہے کہ اس وقت حضرت امام بخاری کی روح ملک الموت لے کر جا رہے تھے ملک الموت بھی لے کے جا رہے ہیں اور امام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اس روح کا استقبال فرما رہے ہیں اس سے اونچا شرف کیا ہو سکتا ہے لیکن کس کو ملا کیا یوں ہی اللہ نے یہ شرف دے دیا ایک ان کا کردار بھی بتا ایک نابینا آدمی آئے ابو معاشر نابینا نابینا آدمی ہوتا ہے دیکھتا نہیں تو کبھی بات میں ہاتھ ہاتھ یہ حرکتیں کچھ عجیب ٹائپ سے کرتا ہے بات میں حرکتیں ہاتھ واتھ کوئی ذرا بے حساب ہل رہے تھے ان کو ہنسی آ گئی امام بخاری کو بعد میں ان کو خیال ہوا یار یہ بھی آدمی ہے اس کی حرکت پر میں نے ہنس دیا اگر یہ آنکھ والا ہوتا تو دیکھ کے شاید کچھ بولتا بھی شرماتا بھی بے عزتی میں نے اس کی کر دی اس کو بلا کے کہا یا با ماسر اے ابو ماسر معافی مانگتا ہوں معاف کر دینا ابو ماسر نے تو کچھ دیکھا نہیں کہنے لگے کیا ہوا کہنے لگے کہ آپ ایسے ایسے باتیں کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آئی دوسرے نے دیکھا کہ میں ہنس رہا ہوں آپ کی عزت پر میں نے تھوڑا سا حرف ڈال دیا آپ کی عزت پر تھوڑا سا درد ڈال دیا میں نے اللہ پوچھ سکتا ہے کہ اس نابینا کی عزت سے کھیل کیوں کیا تم نے دیکھ رہے ہیں اسی پر کہتا ہوں کہ ہم ایک گلاس پانی کو دیکھ دیکھ کے گلاس میں رکھتے ہیں کہ رکھوں کہ نہ رکھوں اللہ نے بھی بخاری کی روح کے ساتھ یہ جو اکرام فرمایا ہے تو اللہ نے بھی تو دیکھا تھا نا کہ امام بخاری کے کردار کتنے بلند تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ بس یہ آخری بات کہہ کے ختم کر رہا امام مالک رحمت اللہ علیہ اللہ نے کیا اپنے ولیوں کو نوازا تھا میرے بھائی اللہ ان ولیوں کے سینے میں جو دل رکھتے ہیں اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی کروا فرمایا امام شافی رحمت اللہ علیہ تشریف لیا امام مالک کے مدینہ منورہ میں باہر دروازے پر سواری کے جانور بدل ہوئے تھے اس زمانے میں گاڑی کی جگہ جانور تھے سواری کے لیے امام مالک نے کہا امام شافی سے کہ آپ جانا تو وہ جانور لے کے چلے جانا حضرت آپ کیا کریں گے اتنے اچھے اچھے سے وہ گھوڑے ہیں اونٹ ہیں آپ کیا کریں گے کہنے لگے ارے میں مدینے میں مجھے رہنا ہے مدینہ چھوڑ کے جانا نہیں ہے میں یہاں مرنے کے لیے آیا ہوں مدینے میں رہ کر کے میں سواری کروں گا اس شہر میں جس شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مدبور ہے کپل کیا گیا ہے اس میں میں سواری پر سوار ہوں کہ نبی کے احترام کے خلاف کبھی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کسی جانور پر سواری نہیں کی کہنے لگے نبی زمین میں نیچے ہے اور میں سواری پر چلوں اکرام کی بات اب جب اکرام یہ کیا ہے تو دیکھیے انہیں انعام اوپر سے کیا کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب سے میں آ کے ٹھہرا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری کہ پیغمبر کی زیارت نصیب نہ ہوا بتائی صلی اللہ علیہ امام شافی کے جواب میں فرمایا تھا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا بدن یہاں مدفون ہے میں سواری کروں مدینے کے اندر میں احترام نبی کے خلاف ہے تو اللہ نے خواب میں دیکھو کتنی بڑی دولت نصیب فرمائی اور یہ افسانہ نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا من فقط ریلام بھی سورتی پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے کو دیکھا اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ اس کی نبی کی شکل بنا سکے بس بات فوراً ختم کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ بھائی جتنا زیادہ ہم اللہ کے نبی کی اور اللہ کی اطاعت میں لگیں گے اللہ کا اتنی زیادہ قرب اور اس کے نبی کا اتنی زیادہ قرب ہمیں بھی نصیب ہوگا جتنا تقوی نصیب ہوگا اتنی زیادہ انشاء اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن قرب نصیب ہوگا سارے نبیوں کے سارے نبیوں کے امام تھے اور آنے والی پوری انسانیت کے نبی تھے تو ایسی باتیں نبی نے ارشاد فرمائی ہے ایک صحابی بھی سنے تو خوش ہو جاوے اور آخری دن کا پیدا ہونے والا قیامت کی صبح کا کلمہ والا بھی سنے تو خوش ہو جاوے کہ واقعی وہ بات نبی نے فرمائی ہے کہ اگر اس حدیث سے ابو بکر کو خوشخبری مل رہی ہے عثمان و علی کو مل رہی ہے تو اسی حدیث سے آج اخیر میں پیدا ہونے والے ہم معمولی کلمے والوں کو بھی نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق محبت نصیب فرمائے اور اللہ اپنی معرفت اور عظمت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ بحمدك نشہد واللہ الہ الا انت نستغفر وقنا سبحان اللہ